حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے دو پیالے پیش کیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تین